ذات گرامی کے لیے حضرات یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ اللہ کی بے شمار مخلوقات میں سے سب سے بہتر سب سے اعلی اور سب سے اشرف مخلوق جو ہے وہ انسان ہے لیکن یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ انسان اپنی تمام تر صلاحیتوں اپنی تمام تر طاقتوں کے باوجود اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کے تمام مسائل کو خود حل کر سکے خود سر انجام دے سکے بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ جا کے انسان کو کسی کی مدد کی اور کسی کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے کسی کے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے اور اسلام کا مطالبہ ہم سے یہ ہے کہ اگر تم نے کبھی کسی سے مدد مانگنی ہے کسی سے تعاون حاصل کرنا ہے اگر تم نے کبھی مدد کے کے لیے کسی ساتھ رابطہ یا کسی کے طرف رجوع کرنا ہے تو وہ صرف اللہ کے ساتھ کرنا ہے اور اللہ سے یہ تمہارا رابطہ ایک گھڑی کا ایک پل کا یا ایک دن ایک رات یا ایک وقت کا نہیں ہے بلکہ اللہ سے یہ تمہارا رابطہ زندگی کے ہر پل کا زندگی کے ہر قدم کا اور زندگی کے ہر معاملے میں ہونا چاہیے اور اللہ سے رابطہ کیوں کرنا ہے چونکہ انسان کے لیے یہ جو جہان آباد کیا گیا یہ آسمان کی نیلی چھت یہ زمین کا خاکی فرش یہ وہ ہواؤں اور فضاؤں کا مضبوط نظام یہ آسمان سے پانیوں کا برسنا یہ اونچے محل پہاڑ اور یہ سبزہ زار یہ ریگ زار یہ سارے کے سارے انسان کے لیے اللہ نے بنائے ہیں اور فرمایا کہ سخر لکم ما فی السماوات زمینوں آسمان میں جو کچھ بھی بنایا گیا ہے انسان کے لیے یہ اللہ نے بنایا ہے اور ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا اسبغ علیکم نعمہ ظاہرتا و باطنا بہت ساری نعمتیں اللہ کی ایسی جو تمہیں نظر آ رہی ہیں یہ بھی مالک کائنات نے تمہارے لیے ترتیب دی ہے اور بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتی اس آنکھ کے پیچھے کتنے بلب روشن ہیں تمہیں نظر نہیں آتے اس کان کے پیچھے سماعت کے کتنے آلے ہیں تمہیں نظر نہیں آتے اس زبان کے پیچھے کتنے لاؤڈ سپیکرز ہیں تمہیں نظر نہیں آتے لیکن اس ہستی نے علیکم نعمہ و اس نے اپنی تمام ظاہری اور پوشیدہ نعمتیں تمہارے لیے رکھی ہیں اس لیے اس کا حق ہے کہ اس کے ساتھ رابطہ کیا جائے وہ وہ ذات ہے کہ اللہ خلق کا فعدلک اس نے تجھے پیدا بھی کیا تیری تصویریں بھی بنائی تیرے ہر معاملے کو ہر نظام کو ٹھیک ٹھیک سر انجام دیا ہے جب کائنات اس نے بنائی ہے کائنات میں ساری نعمتیں تیرے لیے اس نے مقرر کی ہیں یہ تیری صورت گری اس نے کی ہے یہ تیرے نظام کی ساری کاریگری اس کی ہے اور تیری تخلیق سے لے کر تیری انتہا تک سب کچھ معاملے اس کے ہیں پھر وہ اللہ اس بات کا حقدار ہے کہ جب کبھی تمہیں رابطہ کرنا ہے جب کبھی تمہیں پلٹ کے آنا ہے جب کبھی تمہیں تعاون مانگنا ہے جب کبھی تم نے رجوع کرنا ہے تو وہ صرف اللہ کی طرف کرنا ہے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے ساتھ نہیں کرنا اور یہی وہ بات ہے جو قرآن مجید میں مال کے کائنات نے انسان سے ایک بہت بڑا سوال کیا ہے انسان ہم نے تمہیں کائنات کی ایک ایک چیز عطا کر دی بن مانگے بولنے کے لیے زبان دی بن مانگے دیکھنے کے لیے آنکھوں کے چراغ روشن کر دیے بن مانگے سماعت کے کانے سماعت کے آلے یہ کان لگا دیے بن مانگے تجھے دماغ کا اتنا بڑا نظام دے دیا دل مانگے ہم نے تمہیں پکڑنے کو ہاتھ دے دیے دل مانگے ہم نے تمہیں چلنے کو قدم دے دیے دل مانگے ہم نے تمہیں سوچنے کو دماغ دے دیا مانگے ہمیں ہم نے تمہیں خواہشات اور جذبات کے لیے دل دے دیا دل مانگے ہم نے تمہیں کھانے پینے کا نظام دے دیا دل مانگے ہم نے تمہاری سانسوں کے رابطوں کو چلانا شروع کر دیا یہ سب کچھ ہم نے تمہیں عطا کر دیا ہے اور پھر بھی انسان اپنے رب کے ساتھ رابطہ نہیں کرتے آج تک ہم نے تمہارے ساتھ کبھی جھوٹ نہیں بولا آج تک اللہ کا کہا ہوا کبھی کوئی بول یا کال غلط نہیں ہوا اس آسمان والے کا کوئی وعدہ کبھی جھوٹا نہیں نکلا اس نے جو کہا ہے سچ کہا ہے اس نے جب کہا ہے حق کہا ہے اس کا ایک ایک بول سچا ہے اس کا ہر کال سچا ہے اس کی ہر بات بادلیل ہے اس کی ہر کہی ہوئی بات اتھنٹیکیٹڈ ہے کوئی جھول نہیں کوئی کمزوری نہیں پھر قرآن کا سوال یہ ہے یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم ہائے انسان تو اپنے رب کے بارے میں کس قسم کی غلط فہمی کا شکار ہو گیا آتا کیوں نہیں اپنے رب کے سامنے پلٹتا کیوں نہیں اپنے رب کے دروازے کی طرف جھکاتا کیوں نہیں اپنی جبین نیاز کو آخر معاملہ کیا ہے جب ہم تیرے سارے معاملے بغیر کہے حل کر دیتے ہیں یا حل کرنے پر قادر ہیں پھر تو اپنے معاملات اور ضروریات کے لیے ہمارے سے رابطہ کیوں نہیں کرتا کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے ماں غرہ کا بے رب کل کریم کس چیز نے تیرا اعتماد ختم کر دیا ہے ماں غرہ کا بے رب کل کریم کس چیز نے تجھے اللہ کے دروازے سے دور کر دیا ہے ما غرہ کا بے رب کل کریم کس چیز نے تیرے اور تیرے رب کے درمیان رکاوٹوں کو کھڑا کر دیا ہے ماں غرہ کا بے رب کل کریم یہ اس اللہ کا سوال بھی ہے یہ اس اللہ کا شکوہ بھی ہے اسلام نے قرآن نے انسان کو اس کی اوقات بھی یاد دلائی ہے انسان تو کہیں اور جا ہی نہیں سکتا تیری اوقات یہ ہے کہ تجھے اپنے رب کی طرف پلٹنا ہوگا تیرے پاس اور کوئی راستہ ہے ہی کوئی نہیں ایک واحد آپشن تیرے پاس یہی ہے کہ تو اپنے رب کی طرف پلٹ آئے اور تیری تو اپنی طبیعت ایسی ہے قرآن انسانوں کا مزاج بیان کرتا ہے قرآن کہتا ہے ہے اذا مس الناس ضر الى جب انسانوں کو تکلیف آتی پھر تو بھاگتے ہیں اللہ کی طرف جب انسانوں کو پریشانی آتی ہے پھر تو بھاگتے ہیں اللہ کی طرف جب انسانوں کو تکلیف و پریشانی کا سامنا ہے تو پھر اللہ کے سوا ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں جب انسان تو نے اوکھے ویلے میں اپنے رب کے پاس آنا ہے سوکھے دنوں میں اپنے رب کے پاس کیوں نہیں آتے تیرے مسئلے اللہ کے سوا حل کوئی نہیں کر سکتا تیرے معاملے اللہ کے سوا طے کوئی نہیں کر سکتا بھاگ بھاگ بھاگ کتنا بھاگ لے گا اللہ کی کائنات سے باہر چلے جاؤ گے آسمان کی نیلی چھت سے باہر نکل جاؤ گے زمین کے خاکی فرش کو چھوڑ کے کہیں اور چلے جاؤ گے یہ ہواوں فضاؤں کے علاوہ کسی دوسری جگہ جا کے آباد ہو جاؤ گے نہیں نہیں نہیں تیری اڑان اتنی ہے تیری پرواز اتنی ہے تیری انتہا اتنی ہے تیری اپروچ اتنی ہے تیری ایکسٹینشن اتنی ہے تیری اوقات اتنی ہے کہ اپنے رب کے سوا تو کہیں جا ہی نہیں سکتا کافروں کا بیڑا اور سمندر کا سفر اور کشتی بیچ منج دھار میں ہچکولے کھانے لگی سارے کے سارے پریشان ہو گئے وہ کہتا ہے لات کو بلائیے لات بڑی کرنی والا ہے وہ بیٹا